کرتا کیا ساری کائنات میں اللہ کا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب موسا علیہ السلاط سلام کا وہ تھا دریائے نیل سے ہوتا ہوا پھر آؤن کے محل میں پہنچا فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے حضرت آسیا بڑھاتی ہیں آگے کو آ جاتا ہے کھول لیا نکال کے دیکھا حسین جمیل بچہ ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت کیسے ملی تو لکھا ہے نے نے موسا علیہ السلام کو دیکھتے ہی پیشانی کو جو بوسا دیا اللہ پاک کو اس میں کرم آ گیا کہ ہے تو کافر کی بیوی میرے محبوب میرے کلیم کے پیشانی کو پورنے والی اب تجھے جہنم میں کیسے جانے دوں فلاؤں کو لگا بکنے کی یہ وہی موسا ہے اگر پیاسیا نے کہا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرا بچہ ہے تمہاری بھی ایک ٹھنڈک بنے گی اس کے بعد تلاش ہوئی اس بات کی کہ اب اسے دودھ کون پلائے محلے سے شہر سے علاقے سے بے شمار عورتیں آئیں بادشاہی محل میں ہماری نوکری لگ جائے ہمیں کچھ تنخواہ ملا کرے گی اعزاز ملے گا بادشاہ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کون تیار نہیں معاف رکھنا وہ زمانہ پھر بھی ایسا تھا کہ وہ دودھ پلا کر پیسہ لینا چاہتی تھی آج کل تو عورتیں اس طرح سے بن تھن کے بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے امیروں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ اگر اس کی نظر پڑ جائے تو میرا کام بن جاتا ہے اگر سے زمانہ کفر کا ہے مگر بغیر سی کا نہیں آج جو کچھ ہو رہا کس سے مختی ہے کون نہیں جانتا سب سیشن پیشی سے کام لیتے ہیں لگانا اخباروں میں آنے کے پردے کو ختم کرو مولوی کو کیا تکلیف ارے بیٹیاں تمہاری ناچیں گی بہنیں تمہاری ناچیں گی ہمارا سب کچھ بگڑے گا کسی کا کیا بگڑنا ہے قرآن کے محل میں عورتوں کی چہل پہل ہے وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے وہ چاہتی ہے میرا دودھ پی لے وہ چاہتی ہے میرا دودھ قبول کر لے بچہ پر من قبل فقالت دلو ت اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے کلیم کو سمجھا دیا میں نے اپنے کلیم کو بتلا دیا میں نے اپنے موسا کو سمجھا دیا خبردار اپنی والدہ کے سوا کسی اور کی چھاتی کو منہ نہ لگانا ہر عورت بڑا پیار کرتی ہے ہر عورت بڑے پیار سے گود میں اٹھاتی ہے سینے کے قریب کرتی ہے دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے سال دو سال میرے مزے ہو جائیں گے شاہی محل میں آمد رفت رہے گی بڑی تنخواہیں ملا کریں گی لیکن علیہ السلام بچپن میں کسی اور کا دودھ قبول نہیں کرتے اللہ کے نبی دوسروں کا حق نہیں کھا کرتے اللہ کے پیغمبر کبھی دوسروں کے ہاتھ کو منہ نہیں لگایا کرتے اندازہ لگاؤ علیہ السلام چند دنوں کی عمر ہے پرام مال نہیں کھاتے اور ہماری ساٹھ ساٹھ سال کی عمر ہو گئی قبر کی تیاری ہے آج تک پرا ہے سے پیٹ نہ بھرا مثال اشلاق اسلام کی بہن عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہے سارا قدرت کا تماشا دیکھ رہی ہے اور کیا بن رہا کیا ہو رہا آپ دیکھتی ہے اما کو بتاتی جاتی ہے جب بڑی پریشانی ہوئی کسی کا دوست قبول نہیں کرتے کسی کی چھاتی کو مو نہیں لگاتے کہنے لگی اور تو ایسا ہی محل والوں کیا میں ایسی عورت کو بلاؤں شاید اس کا دودھ قبول کر لے فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يدفنونه لكم وهم له ناصرون علیہ السلام کی محل کلیم اللہ کی ہمشیرہ دوڑی دوڑی اما کے پاس آتی ہے پہلے لگے اللہ پاک نے بھائی کو بچا لیا اعزاز عطا فرما دیا وہ تو شاہی محل میں پہنچا ہوا ہے اس کے لیے دودھ پلانے والی مائیوں کی تلاش ہو رہی ہے آپ آ جائیں علیہ السلام کی اما آ گئی فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا گل اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موسا علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا دل کو مضبوط کر دیا میں نے گرا لگا دی یکدم اس طرح سے نہ ٹوٹ پڑے جس طرح اپنے نختے جگر کے ماں ٹوٹ کے پڑا کرتی ہے اور اس بدبخت کو کہیں صبح نہ ہو جائے اور یہ میرے کلیم کو قتل نہ کرا دے لولا نتنا لا کر دیا من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون اس طرح سے آئی جیسا کہ اجنبی عورت ہوا کرتی ہے بڑی بے رخی سے بے دلی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام و سلام کو گود میں اٹھایا فوراً حضرت موسا علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا ماں کی چھاتی کو منہ لگا کر کے پینا شروع کر دیا اگر تو علیہ السلام کی اما اما اور والدہ کی آنکھوں سے آنکھیں جاری ہو گئے الہی تو سچا تیرا پیغام سچا تیرے حکام سچے تیری ذات سچی تیری شفا سچی تو نے میری گود میں میرے نقص جگر کو واقعی لوٹا دیا خدا کی ذات پہ اور یقین کرے اس کو اللہ پاک نے لاتے ہیں مردوں کو کیا ہوا کہ خدا کی ذات پہ یقین نہیں حضرت آپ کی آسوں کے پال رہی تھی موسا علیہ السلام جمان ہوئے شانے ہوئے ہاں ایک دن بچپن میں ہی فرعون گود میں لیے بیٹھا تھا موسا علیہ السلام نے فرون کے داڑھی پکڑ کے جھٹکا دے دیا پتا چلا کسی زمانے کے کافروں کو بھی داڑھی تھی آج تو الحمدللہ آج کو بھی نہیں ہے فرون جیسے کافر کے چہرے پہ داڑھی ہے مومنوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے آسکوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے بس وہ داڑھی پکڑ کے جو جھٹکا دیا نا لگاؤ ہو پتا چل گیا یہی تو ہے وہ موسا براج جن لاکھوں کو قتل کروں گا حضرت آسیا نے دوڑ کے گود میں لے لیا اور کہا پاگل ہو گیا بچہ اسے کیا پتا داڑھی کیا چیز ہے عزت والی شہ ہے یا نہیں ہی نہیں ضد ہو گئی میاں بیوی کی فرعون کہتا ہے موسا ہے آسیہ کہتی نہیں ہے فیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا نفع نقصان کا کہ اچھا ایک طرف تو آگ رکھو اور ایک طرف سانپ رکھو اور اسے چھوڑ دو موسا اسلام کو اگر یہ سانپ کو پکڑتا ہے تو واقعی موسا ہے علیہ السلام اور اگر آگ میں ہاتھ لالتا ہے تو سمجھیں گے موسا نہیں یہ ایک بحث آئی فراؤن کی اور حضرت آسیہ کی میاں بیوی کی ایک محل میں بحث چلی اور اس پر یہ بات اس پر ٹھہری اللہ پاک فرماتے ہیں میرے کلیم جن کو سانپ کو ہاتھ لگانے لگے تھے کیونکہ وہ چلنے والی شہ ہے حرکت والی شہ میرے جبریل نے تیرا آگ پکڑ کر آگ میں رکھ دیا انگلی کے انگاری لگ گئی منہ میں ڈال دیا زبان جل گئی تسلی ہو گئی پھر ان کی یہ وہ موسا نہیں ہے حالانکہ خداون کے حالم پال رہے ہیں دوسرے ہزاروں بچوں کو اب بھی قتل کرتا جاتا ہے یو اب بیرون اب نا تم نا نسا تم بلا ان میں اب بھی کما علیہ السلام کو اسلام کی جوانی آ گئی حضرت آسیہ کو توحید کی تعلیم دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی نبی بچپن میں بھی جوانی میں بھی لڑکپن میں بھی نبی کبھی شرک کے قریب نہیں جایا کرتا نبی شرک کو نکالے آتا قریب کیسے جائے گا سیدنا موسا علیہ السلام السلام نے اگر آسیہ کو توحید کی تعلیم دی انہوں نے اسلام ایمان قبول کر لیا موسا علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی موسا علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتی تھی اللہ اللہ کرنے لگ گئی پھر کو پتہ چل گیا اگر سے آسیا کو پکڑا اور بڑا پریشان کیا ہے اور پکڑ کے قرآن دبایا دبا بگل اوٹار اوتا پل دلاو اگر سے آسیا کے ایک ایک ہاتھ میں سو سو میں سے گار دی ایمان ہو تو ایسا ہو یقین ہو تو ایسا ہو اللہ پاک پر یقین جمے تو ایسا جمے مسوخ جمے تو ایسا جمے اعتماد ہو تو اتنا ہو برمایا گمئی سبکل اللہ اور میرے بندے مجھ پر توکل کر کے تو دیکھ میں تیرے لیے کافی کیسا ایمان ہوگا حضرت آسیہ کا اللہ اکبر نعوذ باللہ اللہ پاک امتحان سے بچائے آزمائش سے بچائے فتنوں سے بچائے وہ اندازہ لگا عورت ذات ہے ایک ہاتھ میں سو میں دی پرانی کرتی قرآن کریم میں بزور اللہ نف للذين آمنوا امرأة فرعون کافی النبي او میرو نبی کالونی والے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مائی کا واقعہ بھی بیان کرا جس کے ہاتھوں میں میرے گاڑ دی جس کو الٹا لٹکا دیا عورت ساتھ ہو کر اپنے ایمان پہ کتنا پختہ ہے آج اچھے بھلے لکھے پڑے ایک منٹ میں پھسل جاتے ہیں مقدمے کی تکلیف آ جائے بیماری کی تکلیف آ جائے وہ بھی جی فلانی جگہ ایک ملنگ بیٹھا ہے ہے تو ننگا پر وہ اشارہ کر دینے فوراً کام بن جاتا ہے یعنی اللہ تمہارے یار دوست کوٹھیوں والے تمہارے یار دوست بنگلوں والے تمہارے یار دوست اچھے اچھے باغوں بہاروں والے اور اللہ میاں کے یار ننگے اور بالکل الف ننگے اور ملنگ کیونکہ یہ تو اشارہ کر دیں فوراً کام بن جاتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کے بارے میں اپنی امت کو بتاؤ ان عورتوں کو بتاؤ ان بوڑھی عورتوں کو بتاؤ جوانوں کو بتاؤ ان امت کی بچیوں کو بتاؤ عام رہا تھا پھر روح دونوں ہاتھوں میں دو دونوں لوگ چیلیں گاڑ دی گئی ادھر پیر بندے ہوئے خود بادشاہ کھڑا ہوا ہے جس کی گھر والی ہے ایک عرصے تک تک سے شہن شاہی پہ حکومت کرنے والے کی بیگم ہے اعلیٰ درجے کا لباس پہننے والی ہے اعلیٰ درجے کے کھانے کھانے والی ہے اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والی ہے آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں سو سو میں سے گڑی ہوئی ہے اپنے جلادوں سے کھڑا ہو کر عذاب دلوا رہا ہے تاکہ موسا علیہ سلام کا دامن چھوڑ دے اللہ کی توحید کا انکار کر دے پرور گزارے عالم کی صفات کا انکار کر دے اللہ جانتا حیران ہوتا ہوں جب یہ آئے کے سامنے آتی ہیں اندازہ لگاؤ حالت یہ ہو ایک ایک ہاتھ میں سو سو کیلیں گڑی ہوئی ہیں پیر بندے ہوئے ہیں کمر کے نیچے انگارے لال رکھے ہیں سامنے آیا پھر آؤں اور کہنے لگا سیا اب بھی جا پھر وہی شاہی لباس مل جائے گا وہی تخت و تاج مل جائے گا میری ملکہ بن جائے گی پھر محل مل جائے گا کھانا وہی ملے گا پینا وہی ملے گا لباس وہی ملے گا تخت شہنشاہی ملے گا میں پھر اپنی ملکہ رانی بنا لوں گا پر جو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ اس کا انکار کر دے شاہی محل ملے گا کھانا پینا ملے گا لباس وہی پہلے والا ملے گا ساری رانیوں کی سردار بنے گی بیگمات کی لیڈر بن جائے گی آ جا پر انکار کر دینا الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں لوگ کہنا بند کر دے مجھے خدا مان لے ساری مخلوق مجھے خدا مانتی ہے تو اور اور تو خدا کو مانتی ہے اور ملتان کے مسلمانوں میں تمہیں کیا بتلاؤں خدا کی قسم حیرانگی کی بات ہے حضرت آسیہ سے پھر سامنے زندہ کھڑا تھا وہ کہتا تھا مجھ زندہ کو خدا مان لو تم نے ساری عمر مردوں کو خدا ماننا ہے ہزاروں برس جن کو کمروں میں پڑے ہو گئے تم ان کو خدا مانتے ہو پھر اپنے آپ کو جینے کو خدا منوا رہا تھا اور ہے بھی اتنا تکڑا کہ چار سو سال گزر گئے سر میں درد کبھی نہیں ہوا کہتا فقال آ ربو کو مل میں بڑا رب ہوں حضرت آسیہ انکار کر دیتی ہے اس قالت رب ابن لی ان کا بیتن فل جنگا ونجنی من فرم حضرت آسیہ کہتی ہے او بدبختی اور کافر میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جا مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے مجھے تخت شہن شہنشاہی نہیں چاہیے مجھے شاہی محل کی ضرورت نہیں مجھے شاہی لباس کی ضرورت نہیں مجھے شاہی کھانے کی ضرورت نہیں اور تجھے کیا معلوم ہے جنت الفرداس کی بات میری آنکھ کے سامنے دیکھ رہی ہے تو مجھے اس محل کی طرف لے جاتا ہے جو آرزی محل ہے تو بھی تیرا محل بھی آرزی تیری سہن بھی آرزی تیری حکومت بھی آرزی تیرا حکمراں ہونا بھی آرزی تیرا رب ہونا بھی آ کہتی ہے اب بھی ملی اس کا درست میری فرمان ہے کمال کی عورت ہے جتنا جتنے دنیا عذاب دیا دے لیا اور ملا اور ملا سارے اپنے زور لگا اور آسیا کے ایمان سے کھیل کر دیکھ اگر تو اپنے خدا میں پکا ہے اگر تو خدا کے مقابلے میں خدا بننے میں پکا ہے میں خدا کو ماننے میں اس کی پوجا پاٹ کرنے میں اتنی پختہ ہوں تو میرا کیڑا بنا سکتا ہے میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں کیا قیمت ہے آج ایمان کی <laughs> جبھی تو یہ یہودی بکریوں کی طرح آگے لگا لیتے کبھی لبنان کے پیچھے پڑ گیا کبھی کسی کے پیچھے یہودی لگ گئے کبھی کسی کے پیچھے لگ گئے نمبر آٹھ ترتیبات میں میں رہے خدا کی توحید کا انکار کرنے والا کبھی عزت کی بات نہیں مر سکتا قرآن کریم ہے پیغمبروں کی زبان ہے اللہ پاک کے خود کی زبان ہے صاف صاف کہہ دیتی ہے جاؤ جاؤ نہیں مانتی اللہ پاک نے فرمایا گر جائیں گا من اور دلی گرا کہنے یعنی لگی میں اس جنت فردوس کو دیکھ رہی ہوں جو اس پرور کی سے بنائی ہوئی ہے نہ وہ ختم ہو نہ اس کی جنت ختم ہو نہ اس میں جانے والا ختم ہو میں تو اس جنت کو دیکھ چکی ہوں اب میں دنیا باغ و بہار میں نہیں آ سکتی میں نے آخرت کی بہاریں دیکھ لی اگر آسیہ کو تو یوں اللہ میاں نے آزمائش میں ڈالا اور پھر کامیاب فرمایا پرانے کریم میں ذکر ہے کافر کی بیوی ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے کہ اس کی بیگم اس کی گھر والی کا قرآن ذکر کرتا ہے قیامت آ جائے گی ہر قرآن کریم پڑھنے والا جب تک حضرت آسیا کا ذکر نہ کرے قرآن مکمل نہ ہوگا موسا علیہ السلام کہ اسلام اس کے گھر میں پلتے رہے اللہ والا دے لیا آ گئے دنیا کو مارتا رہا اسی کو کہتا کہ کہ کو تو کرتا ہے دریا کی ماض میں ہے مرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں ہے اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں ہے علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھا دیا سیدنا موسا علیہ السلام تو اسلام جوان ہوئے بڑے واقعات ہے قرآن کریم کا ترجمہ پڑا کوئی سپارہ کوئی صورت خالی نہیں خیر تو موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر تو آپ فرون کے ملک سے نکل گئے مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے فرمایا ملم توجہ اتل مدین ری علی سوا سب مصر کا علاقہ ہے موسا علیہ السلاط اسلام اپنا ملک چھوڑ کر علاقہ چھوڑ کر مدین کی طرف آ گئے مصر چھوڑ آئے اللہ اکبر ہم تو ایسی چیز اللہ سے مانتے ہیں جو کہ ہم سمجھے تو یہ تو کام کرنے والا ہی نہیں ورنہ کون مانتا ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا کلیم ہے کھڑے ہیں دعا مانگ رہے الہی میں پردیسی ہوں میں اجنبی ہوں مجھے راستہ تیرے سوا کون بتائے گا میں اجنبی ہوں میں پردیسی ہوں مجھے راستہ پہلے سوا کون بتائے گا جس گاڑی یہ اسلام اللہ سے دعا مانگ کر چل رہے ہیں راستے کی سیدھا ہونے کی اچھا ہونے کی ہے کنویں کی طرف نہیں آنے دیتی پانی کی طرف نہیں آنے دیتی اور وہ بکریاں پیاستی ہیں دوڑتی ہیں پانی کو دیکھ کر ندی ظلم برداشت نہیں کرتا چاہے کوئی جانور سے ظلم کرے ندی وہ بھی نہیں دیکھ سکتا وہ السلام آئے تو کہنے لگے کیا بات ہے ان کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی بکریوں کو ان لگا جی آج ہمارا نمبر نہیں یہاں پانی کے نمبر ہیں آج ہمارا نمبر نہیں کل کھلائیں گے ہم ان کو آج اور لوگوں کی باری ہے ہماری باری نہیں جب آدابوں کا دونوں لڑکیاں کہنے لگی ہم مجبور ہیں بھائی ہمارا کوئی نہیں برا بات ہے اس لیے ہم بکری چراتے ہیں نمبر نہیں آج ہماری باری نہیں ہے پانی پینے کی باری ہوا کرتی ہے کہ ہاں ہاں یہاں باری ہے دوسرے اسلام نے ان لڑکیوں کو آنکھوں کے طرف بڑا جا اور آگے بڑھے اور وہ پانی نکال نکال کر اپنے مویشیوں کو جانوروں کو پلا رہے تھے ان سے جا کر قریب ان کو دھکا دکا دیا جو طرف ہٹا اور ان بکریوں کو پانی نکال نکال کر کے پلایا اب ہے بھی نبی ہے بھی پیغمبر و جمیل قد و قامت بڑا اونچا ہے مصر کے علاقے کا جوان ہے وہ جتنی ماسکوں کو مکڑیاں مکڑیاں پھر تو نا وہ جتنے ہوں گے ہمارے تمہارے قد والے وہ سارے پھر کر کے پھر بھاگ گئے کمزور آدمی طاقت میں بھی دکھایا کرتا پھر بھاگنے میں بھی دیر نہیں لگاتا تجربہ کر کے دیکھ لینا جتنا کمزور ہوگا نا گالیاں بہت دے گا بڑا آس لے گا سمجھاؤ نہیں جی میں نہیں بن رہا ذرا سا گوسا دکھاؤ نہ پھر فوراً تشریف لے جائے گا آیا گئے سارے لوگ پانی پلا لے میں نے اپنی بکریوں کو پانی پلا ہے سارے باغ گئے بہت علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا میں بکریاں لے کے چلی گئی قرآن کریم کہتا فسقال هما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللہ اکبر اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا وہ لڑکیاں لے کے چلی گئی پردیسی موسا اسلام اجنبی ہے بھوک ہے کئی دن کا خاکہ ہے ان لڑکیوں سے کچھ نہیں مانگا جن کی بکریاں تھیں میرے پیڑ جیسا ہوتا نا وہ دیکھیں تھی جی، آخر تھوڑی بکریاں نے پانی پلا تم سام روٹیاں کھواؤ سارے وہی معاوضہ طلب کرنا تھا یا وہ جو دوسرے اکڑے ہوئے پانی پلا رہے تھے جن کا نمبر تھا وہیں سے کسی کو پکڑ کے کیا لیتا ہو بھائی میں اس آدمی کو جب چھوڑوں گا جب تو روٹی لے کر آئے گا ورنہ میں کنویں میں گھگے لگاؤں اسے ہزاروں طریقے تھے روٹی مانگنے کے پر اللہ اللہ اللہ خدا کا پیغمبر اللہ کے ڈر کے سوا کہیں صورت نہیں پھیلاتا فرمایا فاسا افوا لهما ثم تولى إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير ریانسی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اگر موسا علیہ السلاط و اور یوں جھولی اللہ کے دربار میں پھیلا دی الہی تو جانتا ہے تجھے اچھی طرح سے معلوم ہے یہ پیٹ تیرا لگا ہوا ہے میں نے کئی دل گزر گئے کھانا نہیں کھایا ربی علی الیہ من خیر کری مالک میرے تیرے دروازے کا فقیر ہوں تیرے دروازے کا محتاج تو سی صرف مانگتا ہو اریا میں قریب فقیر تیرے دروازے پہ مانگتا ہوں تیرے دروازے پہ گولی پھیلاتا ہوں تو ہی سب کا داتا ہے تو ہی سب کا پالن ہار ہے تیرے سوا مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے آواز آئی موسا گھبرانا علیہ سلا تو سلام تم نے روٹی مانگی میں روٹی پکانے والی کا بھی انتظام ساتھ ساتھ کر رہا ہوں میرے دروازے پہ جب چولی پھیلا دی جب دروازہ میرا ہی کھٹکھٹایا ہے اس حالت میں بھی پھر انتظار کر آئی روٹی بھی آئی روٹی پکانے والی بھی آئی ہے یہ لکھا علماء اکرام نے کہ موسا علیہ السلاط السلام نے ابھی جھولی نیچے کو نہیں چھوڑی تھی سجا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی وہ جو بکریاں کرا رہی تھی اللہ علیہ الغیب ہے اللہ بے نیاز ہے جانتا تھا کہ چودھری سبزی کے لوگ قرآن پڑھ کر خدا پر بھی اعتراض کر دیں گے جوان لڑکیاں بکریاں چلاتی تھی کم سی عالت میں ہی آئی چل رہی تھی اور حیا سے لبریز تھی حیا سے بھرپور تھی کوئی بے حیائی نہیں کر رہی تھی جس کی شرم کا خدا گواہ ہو جس کی حیات کا خدا گواہ ہو جس کی حیات کا کالی کملی والا گواہ ہو جس کی حیات کا ایک لاکھ بتیس ہزار صحابہ گواہ ہو اس کی حیا کا کیا کہنا ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی اور کہنے لگی ابھی میرے ابا تجھے بلا رہے ہیں میرا باپ تمہیں بلاتا ہے موسا علیہ السلام کو اسلام چل رہے ہیں بھوک نے انہیں ڈال کر رکھا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اس وقت یہ موسا علیہ السلام یہ بھی کہتے کہ پھر ابا کے پاس سے میں جاؤں گا تمہارے یہاں کی روٹی ٹکڑا بھی ہے مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے میں نڈال آ چکا ہوں بھوک سے چلنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کونیا دہلی بھی دو ڈراما شختی ہے کا تمہیں بدلا دینا چاہتا ہے کچھ مزدوری دینا چاہتا ہے اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہے تمہیں دیکھنا اور ملاقات تم سے کرنا چاہتے ہوں میرے ابا تجھے بلا رہا ہے موسا علیہ السلام و اسلام اس لڑکی کے ساتھ ساتھ چلے گئے حضرت سعید علیہ سلاط و اسلام جو بھی نبی ہے فرما کلیم اللہ اور میرے موسا جب مجھ سے مانگا تو میں بھی اپنے نبی کے گھر سے کھلاؤں گا نبی کے گھر سے کھلاؤں گا اپنے محبوب بندے کے گھر سے کھلاؤں گا جس کے سر پہ تازے نبوت ہے اس کے گھر تو بھی نبی وہ بھی نبی نبی کو نبی کے گھر سے کھلاؤں گا اگر اللہ میاں ہمیں یہ فرما دیتا کہ تمہیں پیروں کے گھر سے کھلایا کروں گا پتہ نہیں کیا بنتا وہ تو کھانے کھانے کے لیے پیدا کیے تھے اللہ پاک نے کھلانے کے لیے گھوڑے پیدا کیے نبی کو اللہ نبی کے گھر سے اپنے حکم سے کھلا رہا فرمایا میرے موٹا شاید علیہ السلام کے مکان پہ آما جا لا تخف موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا پھر کا میں مصر کرنے والا ہوں ایسے ایسے وہاں کے حالات ہیں فرمایا لا تخف بدرانا نجو کا من القوم الظالمین اللہ پاک نے آپ کو ظالم قوم سے نجات دے دی ہے اب گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں آٹھ برس تک تم میری خدمت کرو گے میری بکریاں چراؤ گے میرے یہاں کام کرو گے آٹھ برس تک یہ حق محل ہے تمہارا اللہ اللہ علیہ السلاط اسلام کا بھی حق مہر آٹھ برس بکریاں چلانا ہے ہم لوگ شادیوں کے تو لاکھوں خرچ کر دیں گے کاروں کا خرچ کئی ہزار کا بس کا کرایہ کئی ہزار کا بری کئی ہزار کی سونا چاندی کا زیور کئی ہزار کا کھانا پینا کئی ہزار کا اور جب حق مہر کا نمبر آتا ہے میرے ساتھ پہنچتا ہے بھی کتنا حق مہر لڑکی کا اور جی شریف اسلامی قرآن والا کے وہاں کون سا سوا بتیس بس سونے کا ایک ٹولہ ڈھائی ہزار کا اور لڑکی کا حق مہر بتیس روپے خیال لے نیک آدمی ہے سید رضی اللہ تعالیٰ کا حق میں جبکہ حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پائی پیسہ کٹا بھی نہیں اللہ پاک کے نبی میں خاتون جنت کا حق مہر چار چار ہزار چار سو اسی گر ہم مقرر کیا ایک سو ساڑھے سینتیس تولے چاندی مقرر کی اچھا بکری کا ایک سو دو نہیں آتا اپنا حق مہر لے کے اور ایک ٹائم کھا کے اندھکار مار کے لڑکی اپنے بچاروں پھرتی رہے دین سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں رہا دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا انہی معاملات میں تو شریعت چاہیے ہمارا یہ خیال ہو گیا کہ مسجد میں شریعت چلا کرتی ہے اور سڑکوں پر مارکیٹوں میں بدماشی چلا کرتی ہے صرف جب مسجد میں آؤ خیال کرو کہ میرا فکر ہے اللہ کا قرآن بھی ہے خدا بھی ہے مصطفیٰ کریم بھی ہے جب باہر نکل جاؤ کوئی نہیں تو اگر کہ شاعد علیہ السلام اسلام نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میاں ہم آپ کو بچی دیں گے آپ کو میرے یہاں آٹھ برس تک ہماری خدمت کرنی ہوگی بکریاں چرانی ہوں گی اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اب بتاؤ ایک آدمی بھوکا ہو اور بھوک میں تنگ کر رکھا ہو اور اللہ پاک اتنی کریمی فرمائے کہ روٹی بھی ملے روٹی پکانے والی بھی ملے مکان بھی ملے بکریاں بھی ملے یہ سارے شرام خوش ہو گئے فرمانے لگے بھائی تمتا شرم نہیں فرمان اللہ والے میں تو تیرے یہاں دس برس لگا دوں گا پرواہ نہ کر چند گنام موسا علیہ اسلام نے ان کے یہاں گزارے ہیں دس سال اس کے بعد حضرت حاضرہ کو لے کر کے رخصت ہوئے ابھی راستے میں ہے طوفان آیا ہوا آئی بارش آئی اور ادھر حضرت حاضرہ موسا علیہ السلام کی گھر والی کو بچے کی پیدائش کا درد شروع ہو گیا اندازہ لگاؤ موٹر کار ہوائی جہاز سواری میں کہاں تھی میدانی علاقہ ہے سفر ہے ادھر بارش ہے ادھر طوفان ہے رات کا وقت ہے ادھر حضرت حاضرہ کو درد یہ پیدا ہوا بچے کی پیدائش کا درد ہوا اللہ اپنے بندوں کو اپنے نبیوں کو بار بار آزماتا ہے بار بار آزماتا ہے کوہتور کے اوپر جلوہ دکھائی دیا کچھ روشنی دکھائی دی موسل اجل وسار دیا آسم سال بھی پوری نارا کون کو سلا لالی آتی کل کا علیہ السلام فرمانے لگے تم یہاں ٹھہرو ہو اپنی گھر والی کو میں آگ لاتا ہوں تمہارے لیے آگ جلاؤں گا تمہیں گرمی پہنچاؤں گا تپش پہنچاؤں گا کسی سے راستہ بھی معلوم کریں گے ہم تو راستہ بھول گئے مگر جب پورے ٹور پہ پہنچے خانا لئی جوتا اتار دا انٹ اپنی واضح مت اے میرے سلیم اے موسا پاک وادی میں کھڑے ہو میں تیرا رب ہوں یہ تیرے رب کا جلوہ ہے آگنے میں آئے تھے وہاں تو کافر نیماز میں نے آپ کو تاج نبوت اڑا دیا نبوت کا تاج اڑا دیا آج سے میرے آپ نبی ہے میرے کلیم ہے میرے موسا ہو آئے آگ لینے سے پرور گزارے عالم نے تاج نبوت سے نواز دیا علیہ السلام گھر والی کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ اللہ پاک نبی مجھے نبوت عطا فرمائی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کی واقع میں یہ تعلیم ہے کہ مانگو خدا سے چڑو خدا کے دروازے کے ساتھ اسی کے دروازے پہ دستک دو وہی سب کا مشکل کسا ہے وہی سب کا حاجت روا ہے وہی سب کا پالن ہار ہے خدا کی قسم ایک سوئی کے ساتھ جتنا بھی کوئی کسی کی بجلی نہیں بنا سکتا خدا کا جو جوش میں آتا ہے اللہ فرماتا بندہ میرا ہو کر میں زندہ میں حیو قیوم میں تجھے کھلانے والا میں تجھے پلانے والا میں تجھے جوانی دینے والا میں تجھے شباب دینے والا حسن دینے والا دولت دینے والا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے غزل کی انتہا ہو جاتی ہے جب تو میرا دروازہ چھوڑ کر جب تو قبر اور مرے ہوئے اور مرغے کو اور مٹی کو جب سجدہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرا غزل اس میں آتا ہے کہ میں ساری کائنات کو غرض کرتا ہوں ہر نبی کے واقعے سے یہی آپ کو پیغام ملے گا اندازہ لگاؤ علیہ السلام کو بھوک لگی تو روٹی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں مسلمانوں نے جب سے قرآن چھوڑا ہے نا مسلم اور لیا ایک قرآن ایسا ہوتا ہی رہتا ہے قرآن میں ٹھیک ہے پر دیکھو نا یہ جو اللہ والے ہیں نا بے عقل بڑھائے ہوئے ہیں ہمارے جو اپنا من نہیں چھپا سکتا جو اپنی شرم گاہی چھپا سکتا جو عورتوں کے سامنے ننگا بیٹھا رہتا ہے وہ تجھے دیکھ دے گا وہ تمہارے سڑکوں کی حفاظت کرے گا وہ تمہاری بسوں کی حفاظت کرے گا صرف اتنی بڑی لانت ہے خدا کی قسم اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان کیا اور ایک جگہ پر سور توبہ میں خدا گنئی جلال میں آ گیا بہت جلال میں آ گیا خدا شرمائی تصب گر ہن اولا کسب برل اب آبادی ارسیہ الہی اگر تو ایک مرتبہ بخش مانگنے سے نہ دے گا سب ایمرتن رتن میں ستر مرتبہ مانگوں گا فرمایا میرے محبوب صرف کرنے آنے کے لیے آپ بخش مانگے یا نہ مانگے سب نہ نام رتن ستر مرتبہ بخش دعا مانگا فلائی اللہ لہم میں خدا دوسری کی بخش کرنے کو تیار نہیں قتل فلائی اللہ لہم اس کو فرما رہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے محبوب جولی تیری ہو زبان تیری ہو آج بھی تیری ہو آنکھیں تیری ہو آنسو تیرے ہو اور واسطے مشرق کے ہو مجھے اپنی سمریائی کی قسم میں تیری جولی کو پڑے کر دوں گا سترواں کما مانگ میں نہیں دوں گا کتنا اللہ باغ جلال میں آیا ہے کس قدر خدا بند عالم قہر اور جوش میں آیا اس لیے نماز بھی پڑھو روزے بھی رکھو اخلاق بھی پیدا کرو مگر سلک کی لانت سے بچو کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی درخت کوئی جگہ کوئی کمر کوئی پہاڑ کوئی چشمہ کوئی بھی اللہ کے سوا بندے کی حاجت روائی نہیں کر سکتا یہاں سے نکلو گے نا سڑک پہ کئی اشارہ کر کے کہیں گے اس طرح لال درد جا سکتا ہے کہ حضرت علی کے نام لال نہیں درد کیا درد جا سکتا سردا قبض کشا گولی کھانے لال جلاب تھی سکتا ہے کہ اللہ آیا کے کون جا کے کچھ نہیں لگتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں سمجھ آئیے <laughs> ایک ہے دوا کے طور پر ابھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ دوا بھی ہر دوا اللہ سے عزل مانگتی ہے اپنا اثر کرو یا نہ کرو اگر اجازت مل جائے تو اثر کرتی ہے ورنہ پیشاب پخانے میں یا الٹی کے ذریعے نکل جاتی ہے اور میں کہتا ہوں وہ گولی بھی خدا کی محتاج ہے وہ مکسچر اور دوا بھی خدا کا خدا سے محتاج ہے وہ آپریشن کرنے والا بھی خدا کا محتاج ہے اور وہ ذرات بھی خدا کے محتاج ہے ایک کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ تمہارے کو تعالیٰ دل نشان ہو کی محتاج نہ ہو اور جو محتاج ہے وہ رب نہیں جو رب ہے وہ محتاج نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا کامل ایمان کے خاتمہ بالخیر خیر فرمائے اللہ پاک ہم سب کی آخرت کو اچھے سے اچھی بنائے بسم اللہ سمحمان الرحملہ اللہ مبارک اللہ سے جلال مولانا محمد ان نبی لحاظ یا اللہ سب کے جھولیاں بھر دو سب کی تمناؤں کو پورا فرما اے میرے پروردگار یہ مرد اور جتنے تیرے دروازے کے فقیر بنے بیٹھے ہیں سب کو نواز دو یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما بلا العالم دو جہان کے دولت سے ہم سب کو نواز دو پرور عالم ہم سب کی گناہوں اور خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے کرم فضل کو دیکھ سب کو معافی عطا فرما یا اللہ سب کو آل اولاد عطا فرما بلا العالم ان سب کی مشکل مشکلوں کو آسان فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما یہ محمد یاسین کاروبار کے لیے کہتا ہے دعا کر اللہ پاک برکت عطا فرمائے سب کے ہی کاروبار میں برکت عطا فرمائے یہ عبد الرحمان ہمارا بچہ ہی ہے ہر وقت دعا میں بھی کرتا ہوں بھی کر اللہ پاک اس کی جھولی بھرے اس کی والدہ کو اللہ پاک تندرست اس کو عطا فرمائے گھر میں و برکت عطا فرمائے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب مسلمانوں کی بجلی بنا یہ رب نواز کہتا ہے کہ میرے بھائی کی مقصد کے لیے دعا کر اللہ پاک مرحوم کو جنگ سر باؤس میں بن جاتا فرما یہ ہماری بستی میں ہی ہمارے خاندان میں ہی میرے سائے ہی لگتے تھے تیسرا روز ہے بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مقصد فرمائے اللہ پاک اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ پاک ہم سب کے والدین کی مقصد فرما آبا و اجداد کی مقصد فرما العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما ساری امت کی مقصد فرما خدمت گزاروں کی مقصد فرما مسجد مدرسے کی خدمت گزاروں کے مال جان برکت عطا فرما یا اللہ ان کا قبر حسر اچھا فرما موت اچھے سے اچھی فرما علمی جو بھی عطا فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما مسائل کے درجوں کو بلند فرما یا اللہ سر کو دد آپ کی لالت سے بچا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا تابے دار بنا یا اللہ سب بیماروں کو عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما ضلع عالم ان تمام مسلمانوں کی اولاد کی نگبانی فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا